حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی ابو بکر نے کہا ابو نعیم یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے بجائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوڈی سے بیان کیا کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بائیس